اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت آمان والوں کے لیے